اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وآتدنا لهم عذاب السعيد <clears throat> وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نزيد قالوا بلى قد جاءنا نزيد فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه وليم بذات الصدور الا يعلم علا عمن خلاق اہولف الخبیر صد اللہ آیات کا ترجمہ ہو گیا تھا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ایوکم احسن عملا تاکہ اللہ یہ آپ لوگوں سے دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جو معروف کام ہیں ان کو بجا لانا ہے اور جو مکرو ہیں گناہ کے کام ہیں ان سے بچنا ہے اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ خوشو و خضو اور پوری دل حضوری کے ساتھ عبادت کو بجا لانا ظاہری طور پر تو ہمارا جسم عبادت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہی ہے ہم رکوع سجود کر رہے ہیں یا کوئی اور نیکی کر رہے ہیں تو دل کی حاضری کے ساتھ عبادت کا نام ہوتا ہے خوشو و خضو اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے عام معمولات میں بھی فضول چیزوں سے بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکو مالا یعنی ہے من حسن اسلام المرء آدمی کا خوبصورت ایمان والا ہونا تب ہو سکتا ہے جب وہ بے مقصد کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے ایک تو وہ کام ہے جن کا دینی فائدہ ہے ایک وہ کام ہے جن کا دنیاوی فائدہ ہے ٹھیک ہیں یہ باتیں لیکن بعض کام ایسے کہ ان میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا لوگ معاذ اپنا وقت گزارتے ہیں تو اس کو لا یعنی کام کہا جاتا ہے وقت کے بارے میں تو پوچھ ہونی ہے فرمایا وہ اللہ غالب اور مغفرت والا ہے اللذی خلا کا سبا سماوات طباقہ وہ اللہ ایسا قادر ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا یعنی ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے اور آپ کا جو معراج کا سفر ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک در آسمان کا دروازہ کھولا گیا پھر دوسرے پر پہنچے پھر دی پھر سوال ہوا کون انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دروازہ کھولا گیا یوں تہ بتائے میں نے اس دن بتایا تھا کہ سورہ طلاق کے آخری ایت میں ساتوں زمینوں کا ذکر ہے باقی پورے قرآن مجید میں کہیں سات زمینوں کا ذکر نہیں ایک جگہ پر ہے لیکن ساتوں آسمانوں کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے فرمایا دیکھو اللہ وہ ہے جس نے اس طرح آسمان بنائے اور یوں ماترافی الرحمان میں ایک دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں آپ کوئی نقص نہیں دیکھ سکتے ماترافی خلق آپ نہیں دیکھ پائیں گے اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں کوئی نقص کوئی عیب بھلے آسمان ہو بھلے زمین ہو بھلے انسان ہو بھلے جو بھی ہو قرآن مجید نے انسان کے بارے میں تو بہت اونچا دعویٰ کیا ہے سورہ وطین و زیتون میں تو فرمایا فی احسن تقویم لگت خلق نل انسان فی احسن تقویم یعنی جتنی چیزیں پیدا کیں سب سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خوبصورت انسان کو بنایا اس میں جن بھی مکلف مخلوق ہے جن مکلف مخلوق وہ پیچھے رہ گئی فرشتے نورانی مخلوق ہے وہ بھی پیچھے ان کو اس طرح نہیں فرمایا کہ فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان کو فرمایا جس کو سورہ انفطار آخری پارے میں بیان کیا الزی خلق کا فصوا کا فعد لکا فی ای صورت ما شاء ارکبہ انسان کے ہر نشیب و فراز کان کہاں لگانے آنکھ کہاں ناک کہاں یہ ساری چیزیں اس کو ضرورت کے وقت اس کے کام بھی آ رہی ہیں یہ تمام اعضاء و جوارے ضرورت کے وقت اس کے کام بھی آ رہے ہیں انسان کے لیکن وہ جس جگہ میں فٹ ہیں وہ بہت اعلیٰ نظام ہے اب کوئی بندہ کہتا آنکھ مطلب انگلی کے سامنے ہوتی ادھر اندر دیکھنا ہے کوئی یوں گھما کے دیکھ دیکھا تو جا سکتا تھا فی احسن تقویم نہیں ہو سکتا تھا جس جگہ پہ ہے خوبصورت اس جگہ لگت خلق نل انسان اللہ جی خلق فصو فادر فی صورت فرج البصر ہر تلام الفطور اسی لحاظ سے اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جس کو سورہ سعد میں بیان کیا لقد خلق تو خلق تو حدیث میں جناب نے <clears throat> فرمایا کہ کسی کو اگر تنبیہ بھی کرنا مقصد ہو تو چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے فرج البصر حل فطور اوپر بات چل رہی ہے کہ اللہ اتنا قادر ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے اور ہر آسمان دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کے فاصلے کا فرق ہے وہ تو اللہ قادر ہے نا جی اللہ جس طرح چاہے کرا لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں معراج کرا دی سات آسمانوں کا سیر کرا لیا وہ تو قادر ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے لیکن ویسے ایک آسمان اور دوسرے ابھی تک تو اس آسمان کو کوئی نہیں دیکھ سکا دنیا جناب بڑے دعوے کر رہی ہے اور یوں ہمان ہم نے سیارے پہنچا دیے اور یہ غریب سے ملکوں والے کمزور دانشور اور سائنسدان ہاں جی ہاں جی بھیج دیے گئے وہ آپ نے دیکھے بھیج دیے گئے ہیں چلو بھیج دی گئے ہیں ابھی آسمان کو نہیں معلوم کر سکے سیارے آخر میں راستے میں کہیں ہیں واللہ عالم پہنچے یا نہیں پہنچے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آسمان تک تو کوئی نہیں پہنچا بہت مسافت ہے اور یوں کتابوں نے لکھ دیا ہے کہ جناب شمسی سورج کی روشنی زمین پر اتنے ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے اتنے سالوں کے بعد زمین پر پہنچی ہم نے کون سا ناپا ہم نے بھی معلوم جی ٹھیک ہے پہنچی یہ تخیلات ہیں نا زنیات ہیں تصدیقات نہیں تصدیقات اس کلام کا نام ہے جو اس نے بیان کیا وہ مصدق ہے جو سائنس کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اس کی کئی چیزیں بہتر بھی ہیں اور وہ بھی اللہ کی عطا ہے اللہ نے انسان کو وہ ذہن عطا کیا اس ان چیزوں میں وہ غور و فکر کر رہا ہے اس سے وہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے سائنس کی جو دوڑ ہے نا جی وہ طبعیات تک ہے طبعیات یعنی جو کائنات میں پیدا شدہ چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کرنا ان میں کیا فائدہ ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے سائنس کا یہ موضوع ہے اور وہ طبیعت میں جو چیزیں موجود ہیں یہ پودا موجود ہے یہ فلاں جڑی بوٹی موجود ہے اس میں تحقیق ہو رہی ہے کس کام کی ہے فلاں فلاں فلاں رہی بات کائنات کے اللہ تعالیٰ کے کائنات کی تخلیق کا نظام سینس کی وہ پہنچ وہاں نہیں نہ وہاں پہنچ سکتی ہے نہ وہ کر سکتی ہے کہ وہ ان کو بھی حاصل کرنے لگ جائے کہ نہیں اب یہ کام اس طرح ہو جائے یہ کام اس طرح ہو جائے مثلاً سیاروں کا فائدہ بتایا ستاروں کا قرآن نے کہ وہ علامات بن نجوم راستہ دکھاتے ہیں رجوم الشیاطین اوپر شیطان پہنچ جائے تو پیچھے اس کو شہاب ثاقب جس کو چودہ پارے میں بیان کیا یوں مارتا ہے سائنس یہ چاہے کہ یہ نہ کریں یعنی یہ جو ستاروں کی بات آئی قرآن میں کہ وہ شہاب ثاقب لگ کے ایک شعلہ بن کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور شیطان کو اوپر نہیں جانے دیتے تو سینس یہ چاہے کہ آئندہ یہ ستارے صحاب شہاب ثاقب نہ بنے نہیں کر سکتے اس کی صرف کچھ معلومات ہیں اور یہ چونکہ انسانی نظام ہے انسانی نظام ہے سائنس کی تحقیق کی طرف جانا تو پچھلے سال اور ہوتی ہے اس سال اور ہوتی ہے ہم تو کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں زمین گول تو نہیں آسمان گول تو پھر زمین حرکت کرتی نہیں سورج حرکت کرتا ہے سورج گھومتا ہے فلان گھومتا ہے ان کے اپنا رستو کی اور تحقیق ہے اور دوسروں کی اور ہے باہر بات یہ ہے کہ اللہ کی کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے جو قرآن جو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں آپ غور و فکر کریں جب غور و فکر کریں تو اس کا خالق سمجھ میں آئے گا یہ کائنات اتنی بڑی اتنی عظیم تو اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا یہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے اور جب محسن کی پہچان ہو جائے جب محسن کی پہچان ہو جائے تو اس کا شکر بجا لانے میں آسانی ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جائے یہ نوید صاحب بڑے اچھے بندے ہیں فلان ہے فلان ہے فلان ہے تو یہ نہ بھی کہیں کہ یہ دعاؤں کی درخواست ہے یا یوں ہے یوں ہے خود ہی دعائیں ہوتی رہیں گی محسن کی جب پہچان یہ تو دنیاوی لحاظ سے بات ہے <clears throat> حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ دنیاوی لحاظ سے اپنے محسن کو نہیں پہچانتا تو خالق کی کائنات تو بہت عظیم انعامات کرنے والا ہے اس کا شکر بجا کیسے لا سکے گا دنیا میں انسان کا تو شکر کسی پر یعنی مہربانی کسی پر وہ تھوڑی ہوتی ہے جب اس کا شکر بجا نہیں ہو سکتا تو اللہ کا شکر بجا لانا تو بہت مشکل ہے جس کو سورہ کاف کے آخری آیت میں فرمایا کل لوکان البحر و بداد ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا جتنا مددہ مددا پورے سمندر سیاہی بنا دیں پورے درخت قلم بنا دیں پوری کائنات کو تختی بنا دیں اللہ کی نعمتیں لکھنے لگ جائیں اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہوں تو لیکن اپنی طرف سے کوشش تو شکر بجا کے اللہ کرنا ہے فرمایا اللہ کی جو کائنات کی تخلیق ہے اس میں کوئی نقص نہیں البصر اے مخاطب آپ آسمان کی طرف دیکھیں آپ کو اس کا نہ کوئی ستون نظر آتا ہے نہ کوئی سریا نظر آتا ہے نہ کچھ ہے نہ کنکریٹ ہوا نہ کیا ہوا اور یہ دس سال کی گارنٹی بعض عمارتیں بن رہی ہیں جناب وہ زلزلہ پروف پچاس سال کی گارنٹی کوئی سو سال کی گارنٹی اور اس میں کہاں سریا ہے کہاں بیم ہے کہاں اس کے پلر ہیں اور کتنی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کے رنگ بدلتے ہیں بے شک اس کا نیلا رنگ ہے لیکن اللہ اس نظام میں اور رنگ بھی بدلتا ہے کبھی بادل چھا جاتے ہیں کبھی کیا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا ہر کلام الفتور اس میں کوئی درار نظر آئی ہے آپ کو کہیں اس آسمان میں سمر جل بسر کر رہتے ہی بار بار دیکھیں یہ تو مخاطب دوسرے لوگ ہیں نا قرآن ان کو کہتا ہے بار بار دیکھیں کوشش کریں اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نکالیں دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے ین قلب بلیکل بسر و خاصن و حسیر دیکھتے رہو گے نقص ڈھونڈتے رہو گے دیکھتے رہو گے نقص ڈھونڈتے رہو گے بس نظر تھک کے تو واپس آ سکتی ہے اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اس سے اللہ کی پہچان ہے وفیق الشین لہو آیتن تد اللہ ان واحد اگر کوئی اللہ کو سمجھنا چاہے تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے اپنا وجود انسان کا پتہ بتاتا ہے اور کوئی نہ سمجھنا چاہے تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی تعلیمات بھی لوگوں کے سامنے بیان ہوتی رہی اور ابو جال ابو جال رہا ابو لہ ابو لہر رہا جن کی قسمت میں تھا کوئی فاروق بنا کوئی صدیق بنا فرمایا اور آگے چلیں وَلَكَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ تو ہم نے آسمان کو ایک تو اس طرح بنایا کہ آپ کوئی اس میں نقص نہیں تلاش کر سکتے دوسرا فرمایا کہ ہم نے اس پر سیارے ستارے لگائے وہ جو چمکتے ہیں رات کو کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور ان کے مقصد بھی ہیں جس کو چودہ پا چودہ پارے سورہ ہجر میں سورہ نمل سورہ نحل میں سورہ نحل میں فرمایا وہ علامات میں یاتدون یہ ستارے ہیں یہ آپ کو دنیا کی زمین کے راستے کا پتہ بتاتے ہیں چنانچہ پرانے زمانے میں لوگ یہی چلتے کہ قطب ستارہ اس طرف ہے ہم نے ایسے جانا ہے فلانا اس طرح ہے فلاں اس طرح جانا ہے اب دنیا کوئی اور راستہ تلاش کر رہی ہے مشرقین مکہ والے نظریے کا تو قرآن نے رد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلانا ستارہ فلانا ستارے کے ساتھ یوں ملتا ہے تو بارش آتی ہے وغیرہ وغیرہ نہیں بارش اللہ کے عمر سے ہوتی ہے بعض دفعہ اتنی لمبی کتنی ٹائم ہو جاتا ہے نہیں ہوتی ستارے نہیں ملے ابھی تک <clears throat> دوسری بات ایک تو خوبصورتی ہے دوسرے ان کا مقصد بھی ہے ستاروں کا جیسے کہ بیان کیا ہے کہ ہم نے علامات کے طور پر قرآن مجید نے چودھویں پارے سورہ ہجر اور یہاں پر اور دوسرے مقام پر بھی یہ فرمایا کہ وجہ اللہ رجوم الشیاتی شیاطین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست سے پہلے آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے شیاطین جو تابع ہوتے تھے کاہنوں کے وہ اوپر نیچے جاتے کوئی بات چیت سمجھتے کوئی آدھی سمجھتے آدھی نہ سمجھتے کچھ نجومی اپنے پاس سے لگا لیتے تو پھر کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی نا جی سچ ہیں اب ایک بندے کو بندہ کہے کہ ایک مہینے تک آپ کے جناب بڑی اچھی ترتیب ہو جائے گی کوئی نفع بھی آ جائے گا اچھا تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور تھوڑی سی کبھی کمزوری بھی آ گئی تو ان میں سے کچھ تو ہوگا ہی نا یہ تو ظاہر ہے ایک مشینری ہے اس کا کچھ تو ہوگا نا کس دن زکام لگ جائے گا کس دن طبیعت خراب ہوگی کس دن نفع بھی ہوگا کس دن نقصان بھی ہوگا آپ جناب کچھ تو ہو ہی گیا اور نجومی کی تو مارکیٹ بن گئی کہ وہ ہمارے کہنے سے تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا اسی طرح پہلے بھی تھا وہ یوں ایسے ہی تخیلات کرتے رہتے تھے لوگوں کو گمراہ کر کرنے کے لیے تو کوئی بات پتہ چل گئی بارش ہونے والی ہے تو وہ نیچے بتا دی تو نجومی کی بات نجومی نے لوگوں کو بتا دیا اور وہ بارش آ گئی تو ان کی مارکیٹ چمک گئی اب بھی اسی طرح کا ہی نظام ہو رہا ہے اور جناب بڑے بڑے تماشے گیر آپ سمجھتے ہو جانتے ہو اخباروں میں جو آتا ہے ہاں ہمارا خیال ہے ہمارا ستارہ یہ کہتا ہے فلانا یہ ہو گیا ہمارا ستارہ کہتا ہے اگلے مہینے اب کیا بدھ لوگ ہیں میں کیسی مقدس جگہ میں بیٹھا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں کہ وہ جناب فلانے کی شادی ہو گئی بس ایک مہینے کے اندر ہمیں تو اس کا بچہ بھی نظر آ رہا ہے اور ہمارا ستارہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ جناب سال کے اندر ہی طلاق ہوگی دنیا لندن پہنچ گئی اور کیا ہو گیا فضول باتیں کہ اللہ کے علم کے ساتھ مقابلہ کرنا شریک ٹھہرانا جس طریقے سے کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور عبادت کرنا شرک ہے ایسی ہی غیب کی باتوں کو اپنے علم کے مطابق اور جھو لانا اور جھو لانا اور فضول باتیں کرنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد لوگ ان کو پکڑتے نہیں ہیں کہ جو تم نے کہا تھا وہ تو ہوا نہیں ہے وہ بچہ کدھر ہے وہ فلان ہے وہ تو گئی عورت ہی چلی گئی ہے بچہ کدھر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اسلام اس کے مخالف ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جو شخص نجومی کے پاس چلا جاتا ہے یا علم رمل والے وہ لکیروں والے اور فلان اور اس طرح پر چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے اس کی بات اسے اس سے پوچھا عمل نہیں کیا تب بھی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی یہ اللہ کا علم ہے اور گیا دنیا سے اٹھ گیا ان چیزوں کے اثرات تاثرات تو ہیں اس کا کیا فرق پڑتا ہے میں نے جمعے کے دن بیان میں کوئی اس طرح انگلی کی اور یوں کیا کوئی بات سمجھانے میں جیسے اچانک یوں ہو جاتا ہے نا ایک بندہ جمعے کے بعد مجھے ملا کہتا ہے مولوی صاحب میں نے آپ کے دائیں ہاتھ کی لکیریں دیکھی ہیں اور یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو فلان میں نے کہا چھوڑ جو بھی ہو جائے گا اس سے بہتر کیا ہے اللہ نے مجھے واسطہ بنایا مسجد بن گئی اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا اس سے بہتر میرا نصیب کیا ہے اور یہ تاروں سے ہے اچھا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو نا تو آپ مجھے بتائیں میں نے کہا میرا الحمد کوئی بھی مسئلہ نہیں اور فضول باتیں نہ کرو وہ آپ نے آپ جو کیا جو میں میں نے آپ کی لکیریں دیکھ لی اور یوں منع کیا گیا کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی اور آج کل چائنا ان کے پیچھے بہت لگا ہوا ہے چائنا اس چیز کے پیچھے بہت لگا ہوا ہے فلانے کی لکیریں اگر یوں ہو جائیں نا تو اس کو غصہ زیادہ آئے گا تو ٹھیک ہے آئے گا تو پھر کیا اچھا فلانے کی لکیریں یوں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا فضول ایک انسان کو نفسیاتی مریض بنانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں اور یہی بات علم نجوم کی ہے ستاروں کا جو علم فضول بات ہے اور علم رمل لکیروں کا علم یہ بھی یہی بات ہے اور بعض لوگوں کا مقدر بتانے کے لیے طوطے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کبھی دیکھیں وہ خط یوں یوں رکھتا رکھتا ہے ہے اور دوسروں کے مقدر کو سنوارنے والوں کم از کم اپنے مقدر تو سنوار لیتے کہ فٹ باتوں کی دھوپ سے کالے سے چوہے بنے ہوئے ہیں اور اپنے ذلت کی زندگی میں رہے کیوں دوسرے کے تو بڑے مقدر اعلیٰ کرنے کی دلیلیں بنائی جا رہی ہیں اور اپنا کچھ نہیں ہے یہ دوستوں شرک ہے یہی چیز شرک ہے ان سے بچنا ہے اللہ سے کیا حدیث میں کیا آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح اٹھو بک بک بک بک بک نحیا اے اللہ تیرے ہی نام سے صبح ہے تو خیر کر دے تیرے ہی نام سے شام ہے تو خیر کر دے بس انشاءاللہ خیر ہوگی اللہ کا نام لے کے جو صبح کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے نکلیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اپنی طرف سے اچھا کام کریں اور اگر کہیں کوئی پریشانی بھی آ گئی تو میرا رب اس میں راضی ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے کوئی بات نہیں تو فرمایا کہ بار بار آپ دیکھیں آسمان کو تو آپ لوگ سنیں جی، نظر تھک جائے گی اور آسمان کو ہم نے خوبصورت بنایا اس میں ستارے بنائے ستاروں کے کام بھی ہیں بے مقصد اللہ نے تو کوئی زہریلا جانور نہیں بنایا بے مقصد تو اور کیا چیز اس طرح ہو سکتی ہے رجوع سعید جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو اوپر ان کو روک دیا گیا شیطانوں کو اوپر جانا یہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے پیچھے یہ کیوں لگا دیے جاتے ہیں اور یہ کیوں ہمیں اوپر نہیں لے جانے دیا جاتا چلتے رہے چکر لگاتے رہے یہ جنات چکر لگاتے رہے کہ اس کی وجہ تلاش کی جائے قرآن نے اس کی وجہ سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں بیان فرمائی فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اے نبی ہم نے ان جنوں کو گھما پھرا کے نا ساری جگہوں میں گھما پھرا کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا تلاوت آپ کر رہے تھے یہ سننے لگے اور پھر جنوں نے کیا کمال کیا جب تلاوت سنی کہنے کہا سمینا قرآن عجبا یادیل الرشد فآمن نابی سبحان اللہ وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہم آسمانوں سے کیوں ناکام واپس آتے ہیں اور ساتھ اتنی عظیم بات ہو گئی کہ ہم نے اتنا اونچا قرآن سنا اور جب واپس گئے اپنے ادھر واپس گئے اپنے جنوں کی طرف ان کو کہا کہ دیکھو ہم آج عظیم کلام سن کے آئے ہیں وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا وہی کلام ہے جو علیہ السلام پر اترا اور ہم تو اس کلام پر ایمان کا اعلان کر کے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور جب تبلیغ کرتے تھے میں نے جب سورہ رحمان پڑھی جنوں کے سامنے اور تم تمہارے سامنے بھی پڑھی جنوں کے سامنے جو سورہ رحمان کی تلاوت کی نا انہوں نے تم سے بہتر سنی صحابی نے عرض کیا کیسے بہتر سنی کہا میں جب وقف کرتا تھا وہ سبحان اللہ کہتے تھے اور میں جب کہتا تھا زبان تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں اے میرے رب ہم نے کسی نعمت کی کوئی انکار نہیں کیا تم سے تو جن یہ سورہ اقاب میں نے نکالی بھائی صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين جب گھما پھرا کے اے نبی ہم نے آپ کی تلاوت سننے پہ ان جنوں کو پہنچا دیا تو وہ سن کے کہنے لگے دوسروں کو ابھی تو پہلی دفعہ وہ قران سن رہے ہیں نا دوستو دوسروں کہنے لگے بھائی یہ جو اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے خاموش باتیں نہیں کرنی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اچھا آگے کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے پاس جا کر یا قومنا انا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما الحق ہم نے آج ایسی کلام سنی جس نے ہمارے دلوں پہ ایسا اثر کیا اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ اسی طرح کی کلام ہے چونکہ جنوں کی عمر بڑی ہوتی ہے موسی علیہ السلام پر جیسے کلام ہے وغیرہ یا قومنا عجیب دعائی اللہ اے ہماری قوم ہماری بات مان لو ہم نے سچے نبی کی سچی کلام سنی ہے ہم ایمان لا چکے ہیں تم بھی ایمان لے جنوں کو تبلیغ نہیں ہوئی تلاوت میں قرآن سنا اور ایمان لے آئے اور بعض کے مقدر میں نہ ہو یہ بات یہاں پر فرمائی کہ رجوم الشیاطین یہ کیوں مارتے ہیں شاہ ثاقب بہرحال جو ان کے مقابلے میں کافر ہیں اور اسی کفر پہ دنیا سے چلے گئے جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں بہت ہولناک آوازیں ہوں گی اور اتنی ہولناک ہوں گی کہ تقاد تمیز من الغیث ہو سکتا ہے کہ جہنم کی جو عمارت ہے وہ اپنی آواز سے پھٹ جائے اور شولے باہر آ جائیں اور ان جب بھی جہنمی کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو صحم خزنت جہنم کا نگران فرشتہ ان لوگوں کو کہے گا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی واض و نصیحت والا نہیں آیا تھا کوئی پیغمبر یا اس کا جانشین تمہیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا کالو بلا وہ جاننے میں کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا اور جھوٹ سمجھا جس کے نتیجے میں آج ہم جہنم میں پڑے جا چکے ہیں فاترفو بزم اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر لیں گے لیکن آخرت میں جہنم میں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے فرمایا فصح کل اصحاب سعید اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اور اپنے رب سے ڈرتے رہے ایمان والے جو تھے ان کی مغفرت کر دی گی اجر عظیم دیا جائے گا فرمایا سنو لوگو اسرو قولکم او جھارو بھی تم جو بات بھی کرتے ہو یہ ایمانیات میں سے ہے یعنی انسان کا یہ ایمان ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں ظاہری طور پر خفیہ طور پر وغیرہ وغیرہ سب کچھ سنو لوگو اللہ سمجھ رہا ہے جان رہا ہے وہ علیم بذات صدور ہے سورہ بقرہ کے آخری رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ سورہ بقرہ کے آخری رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تم سوچ رہے ہو اپنے جیوں میں اپنے دلوں میں او تکفو چھپا رہے ہو زہر کر رہے ہو جو سم کم بہلا اللہ کی گرفت میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے یہاں بھی فرمایا سرو رو ابھی جہاں رو بھی تم چھپاؤ بات جہاں زہر کرو اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے جانو یا من خلق جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ کائنات کو جانتا بھی ہے جو بھی کوئی مشینری کا موجد ہوتا ہے اس موجد کو زیادہ اپنی مشینری کا پتہ ہوتا ہے ہماری مشینری کا خالق اللہ پاک ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے غذا کیا ہے ہمارے لیے زندگی کا اس پرسکون طریقہ گزارنے کا کیا ہے وہ ہدایات اس خالق نے دی جس نے ہماری مشینری پیدا کی کہ اس کے لیے روح کی غذا کیا ہے جسم کی غذا کون سی مفید ہے وہ لطیف الخبی وہ باریک بھی ہر چیز سے باخبر ہے اللہ سمجھ نصیب